حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کا کرایہ لیا کرتے تھے پھر انہیں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی روایت پہنچی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور حضرت رافع کے پاس چلے گئے میں بھی ان کے ساتھ تھا حضرت رافع نے انہیں اپنے کسی چچا کے حوالے سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ نے کرایہ لینا چھوڑ دیا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار نو سو چالیس